حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا اور برابر کرو بلا شبہ صفوں کو برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 668